پچھلے پہر سعد بالائی منزل کی چھت پر کھڑی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو وادیوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی تھی اسے دن بھر کے واقعات ایک خواب محسوس ہو رہے تھے اس کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ سے پسا جا رہا تھا تاہم مصحف اور اس کی بیوی کی توقع کے خلاف اس نے انتہائی صبر اور حوصلے سے کام لیا تھا مصب اس کی دلجوئی کے لیے دن میں کئی بار حارث کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا لیکن وہ ہر بار اسے یہ کہہ کر روک دیتی تھی نہیں خالو جان ابو الحسن نے آپ کو تاکید کی تھی کہ آپ اس کا پیچھا نہ کریں اب تو اسے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اگر اس کی گرفتاری کا تعلق ابو القاسم کے قتل سے ہے تو وہاں جا کر آپ کو مزید پریشانیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور پھر جب شام کے سائے مشرق کی طرف پھیلنے لگے تو اچانک مصب اور اس کی بیوی چھت پر نمودار ہوئے خالہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے چمٹا لیا اور مصب مغموم لہجے میں کہنے لگا بیٹی اب شام ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں وہاں ہوا ہوں کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ابو الحسن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں نہیں سعد نے مسترب ہو کر کہا وہاں جا کر آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے دشمن کے نزدیک ابو الحسن کا جرم یہی نہیں کہ اس نے ابو القاسم کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں چند نصرانی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ آپ ان کے پاس جا کر ابو الحسن کی صفائی پیش کر سکیں اس نے تاکید کی تھی کہ آپ اس کا پیچھا نہ کریں آپ کو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مناسب حالات کا انتظار کرنا چاہیے اور اگر واقعی اس پر کوئی مصیبت آ چکی ہے تو اس وقت آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے مصحف بے بسی کی حالت میں سعد کی طرف دیکھ رہا تھا اچانک اس کی بیوی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ آ رہا ہے سعد نے پہاڑی کی طرف نظر دوڑائی ایک سوار کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے آنسو کے پرتے حائل ہو گئے وہ پھر اپنی خالہ سے لپٹ گئی اور سسکیاں لینے لگی مصحف کچھ دیر دم بخود ہو کر سوار کی طرف دیکھتا رہا وہ ڈوبتی آواز میں کہہ رہا تھا خدا کرے یہ وہی ہو لیکن مجھے تو یہ حارث معلوم ہوتا ہے میں نیچے جاتا ہوں ساتھ تڑپ کر ایک طرف ہٹی اور اپنے آنسو پوچھ کر سوار کی طرف دیکھنے لگی پھر اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے تاریخی چھا گئی اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گئی چند لمحات کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور مصب اور اس کی بیوی کہیں دور سے اسے آوازیں دے رہے ہیں اس کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کمرے کے اندر چراغ جل رہا تھا عمر رسیدہ طبیب سعیدہ اور مصحب اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خادمہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی ساتھ چند ثانیے نیم خوابی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اچانک اس کا سارا وجود تڑپ اٹھا اس نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لی طبیب اس کا ہاتھ پکڑ کر چند ثانیے نفس ٹٹولتا رہا پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکال کر تپائی پر رکھ دی اور مصحف کی طرف دیکھنے لگا فکر کی کوئی بات نہیں ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ دوا پینے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی سعد کے بھیجے ہوئے ہونٹ لرزنے لگے اور چند دبی دبی سسکیوں کے بعد آنکھیں کھول دی سعیدہ نے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے وہ کچھ دیر بے بسی کی حالت میں اپنے تیمارداروں کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی طبیب نے تپائی سے شیشی اٹھا کر کچھ دوا ایک پیالی میں ڈالی اور مصحف سے مخاطب ہو کر کہا اس وقت باتیں کرنا ٹھیک نہیں لیجئے اس دوا سے اس کی بے چینی بھی دور ہو جائے گی مصحف نے پیالی سعد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لو بیٹی سعد نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا حارث یہاں آیا تھا ہاں بیٹی وہ آیا تھا وہ ہمیں تسلی دینا چاہتا تھا یہ دوا پی لو پھر جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے کی آنکھیں اچانک آنسو سے لبریز ہو گئیں اور اس نے نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا سعیدہ کہا بیٹی ہمت سے کام لو خالہ جان اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا مجھے خواب آور دوا کی ضرورت نہیں اب مجھے غش نہیں آئے گا اگر حارث کوئی خبر لے کر آیا تھا تو آپ مجھے بتا سکتی اگر وہ واپس نہیں چلا گیا خدا کے لیے اسے یہاں بلا لیجیے بیٹی وہ جا چکا ہے اور اب ایک پہر رات گزر چکی ہے سعد نے مصحف کے ہاتھ سے پیالی پکڑ کر ہوٹوں سے لگا لی اور دوا پی کر طبیب سے مخاطب ہوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کتنی دیر سوئی رہی ہوں گی بیٹی تمہیں آرام کی ضرورت ہے آرام اس نے اپنی ذہنی کرب کو ایک مغموم مسکراہٹ میں چھپاتے ہوئے کہا کاش آپ کوئی ایسی دوا دے سکتے جو مجھے عمر بھر سلا سکتی پھر وہ تکیے پر سر رکھ کر مصب اور اس کی بیوی کی طرف دیکھنے لگی اس کے دل میں کئی سوال تھے لیکن ان کے چہرے دیکھ کر اسے کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا مصب نے کہا بیٹی حارث کہتا تھا کہ ابو الحسن کو کوئی خطرہ نہیں نصرانی افسر اسے زیادہ عرصہ اپنے پاس نہیں ٹھہرائیں گے میں بذات خود ان کے پاس چلا جاتا لیکن مجھے تمہارے متعلق تشویش تھی اب میں الصبح صبح وہاں جاؤں گا اور ممکن ہے کہ صبح ہوتے ہی ابو الحسن واپس آ جائے سعد نے کہا خالو جان مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا نصرانیوں کا قید خانہ اس کی آخری منزل نہیں ہو سکتا کیا آپ نے حارث کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں بیٹی اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ہم کس قدر پریشان ہیں میں ملاقات کے دوران دو مرتبہ تمہیں دیکھنے آیا تھا اس نے میرے اضطراب کی وجہ پوچھی تو مجھے بتانا پڑا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اسے اس بات کا بہت ملال تھا کہ تمہیں شادی کے دن اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑا اور وہ بار بار تسلی دیتا تھا کہ ابو الحسن کا بال بیکا نہیں ہوگا ڈان لوئی صرف اس کا امتحان لینا چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ حارث اس کی مدد کرے گا طبیب نے کہا دیکھیے انہیں آرام کرنے دیجیے اس وقت باتیں کرنا ٹھیک نہیں مصب نے اٹھ کر کہا چلیے میں آپ کو مہمان خانے تک پہنچا آتا ہوں باقی رات آپ گھر جانے کے بجائے یہیں رہیں تو بہتر ہوگا طبیب اٹھ کر مصحف کے ساتھ چل پڑا ساتھ کچھ دیر سعیدہ کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی طبیب نے رک کر سعد کی طرف دیکھا بیٹی میرا خیال ہے کہ تمہیں سونے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے نہیں سعد نے جواب دیا مجھے بھوک نہیں بیٹی اگر کھانے کو جی نہیں چاہتا تو تھوڑا سا دودھ ہی پی لو اس وقت مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں طبیب مصحف کے ساتھ کمرے سے نکل گیا سعیدہ نے خادمہ سے کہا اب تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے خادمہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور ساتھ کچھ دیر خاموشی سے اپنے خالہ کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کہا خالہ جان میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہوگا لیکن اب آپ بھی آرام کریں سعیدہ نے کہا بیٹی جب تمہیں نیند آ جائے گی تو میں چلی جاؤں گی میں اس بات سے بے حد پریشان تھی کہ جب تم ہوش میں آ کر ابو الحسن کے متعلق پوچھو گی تو میں تمہیں کس طرح تسلی دے سکوں گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں اس قدر صبر اور حوصلہ دیا ہے سعد نے جواب دیا میں بہت کمزور ہوں خالہ جان اگر مجھے ابو الحسن کے متعلق کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر میرے ہر سوال کا جواب لکھا ہوا ہے میں اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتی تھی کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایک خواب تھا اور اب میں یہ سوچتی ہوں کہ جب قوم کا سفینہ ڈوب جاتا ہے تو سمندر کی لہروں میں غوطہ کھانے والے مسافر زیادہ دیر تنکوں کا سہارا نہیں لیتے اگر حارث یہ خبر لے کر آیا تھا کہ اب ابو الحسن واپس نہیں آ سکتا تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دہائی نہیں دوں گی بیٹی اگر حارث ہمارا دشمن ہوتا تو اسے جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی مجھے یقین ہے کہ تمہارے خالو سے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی انشاءاللہ ابو الحسن بہت جلد واپس آ جائے گا اور تم یہ محسوس کرو گی کہ تم نے ایک بھیانک خواب ہی دیکھا تھا سات چند سانیہ سعیدہ کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا خالہ جان بار بار حارث کا ذکر نہ کیجیے میں اس سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھتی اگر اسے ابو الحسن سے کوئی ہمدردی ہو تو بھی وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ سلطان کے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے تو مجھے اس خیال سے بھی ایک راحت محسوس ہوتی تھی کہ میرے سارے خواب اسی کے متعلق ہوا کریں گے لیکن اب مجھے مستقبل کے سپنوں کے تصور سے خوف محسوس ہوتا ہے خالہ جان میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ صبح کی روشنی میں جب میری آنکھ کھلے تو مجھے رات کی بھیانک سپنے یاد ہی نہ آئے اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر آہستہ آہستہ سسکیاں لینے کے بعد سو گئی اگلے روز طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد مصب حارث سے ملاقات کے بعد گھر واپس آتے ہی سعد کے کمرے میں داخل ہوا مگر وہ اپنے بستر پر نہیں تھی اس نے اپنی بیوی کا کمرہ دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی سعیدہ سعیدہ وہ اس کا بازو پکڑ کر جھنجوڑنے لگا آپ آ گئے سعیدہ نے چونک کر پوچھا ہاں میں آ گیا ہوں لیکن سعد کہاں ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے نہیں خادمہ نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا جناب وہ چھت پر گئی ہیں اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں میں نے انہیں ناشتہ کھلا دیا ہے سعیدہ نے برہم ہو کر کہا تم نے مجھے کیوں نہ جگایا میں آپ کو جگانا چاہتی تھی مگر انہوں نے منع کر دیا تھا وہ کہتی تھی کہ خالہ کو آرام کی ضرورت ہے اور میں تھوڑی دیر تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں ہاں لے آؤ خادمہ کے جانے کے بعد سیدہ چند سانی خاموشی سے مصحب کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کہا میرا خیال تھا کہ آپ ابو الحسن کو لے کر آئیں گے مصب نے نڈھال ہو کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا سعیدہ کاش ابو الحسن کو واپس لانا میرے بس میں ہوتا نصرانی اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں رات جب حارث واپس پہنچا تھا تو وہ جا چکے تھے شاید انہیں یہ خطرہ تھا کہ حارث اس کی طرفداری کرے گا وہ اس کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ ہمیں گورنر کی طرف سے فوراً واپسی کا حکم ملا ہے اور اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے ابو الحسن کو ساتھ لے جا رہے ہیں حارث اب بھی مجھے بار بار یہی تسلی دیتا تھا کہ انشاء اللہ الحسن کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا نصرانی الفجارہ میں بے چینی پھیلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں میں سارا راستہ یہی سوچتا آیا ہوں کہ میں سعد کو کیا جواب دوں گا مجھے یہ امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی سنبھل جائے گی طبیب کہتا تھا کہ اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کی صحت پر برا اثر پڑے گا دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور مصحب اور اس کی بیوی پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے خالو جان اس نے چند ثانی توقف کے بعد کہا میں نے خواب سے بیدار ہوتے ہی محسوس کیا تھا کہ مجھے ابو الحسن کا انتظار کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہیے اگر وہ ہمارے لیے جان دے چکا ہے تو میں اس کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے زندہ رہوں گی اور اس دن کا انتظار کروں گی جب میرے کمزور ہاتھ دشمن کی شہرت تک پہنچ سکیں گے مصب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹی حارث نے ابو الحسن کی اعانت کا وعدہ کیا ہے اگر وہ اسے واپس نہ لا سکا تو میں بذات خود غرناتا جاؤں گا میں آج ہی چلا جاتا لیکن حارث کہتا تھا کہ مجھے چند دن انتظار کرنا چاہیے آپ اگر ناتا جا کر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے سعد بولی اگر حارث کو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی تو وہ ابو الحسن کی گرفتاری کے لیے مسلح آدمی لے کر ہمارے گھر نہ آتا وہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس صرف ٹوہ لینے آیا تھا کہ ابو الحسن کی گرفتاری سے الفجارہ میں کیسے مسائل پیدا ہوں گے غدار بدلتے ہوئے حالات میں اپنے لبادے تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ان کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی خالو جان میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً حارث سے الجھ پڑے میں یہ جانتی ہوں کہ موجودہ حالات میں اس کی کھلی دشمنی آپ کے لیے کتنے خطرات پیدا کر سکتی ہے بیٹی میں ابو الحسن کو قید سے چھڑانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں خالو جان یہاں سے رخصت ہوتے وقت ابو الحسن کو دشمن کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی وہ یہ جانتا تھا کہ نصرانی افسر نے اسے کیوں بلایا ہے اس کے الوداعی الفاظ میرے دل پر نقش ہیں اس وقت مجھے اس کی گفتگو عجیب معلوم ہوتی تھی لیکن اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے اس کو اپنی زندگی اور موت سے بے نیاز کر دیا تھا اب بھی میں کسی زمیں دوست طے خانے سے اس کی روح کی چیخیں سن سکتی ہوں خالو جان وہ یہ کہہ رہا ہے سعد میری وجہ سے اس گھر پر مصیبت نہیں آنی چاہیے اپنی خالہ اور خالو سے کہو کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور میرے مصائب میں حصے دار بننے کی کوشش نہ کریں میں اپنے حصے کا بوجھ خود اٹھا سکتا ہوں میں اس امید پر زندہ رہوں گا کہ کسی دن میری قوم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گی کسی دن الفجارہ کے مجاہد میری قید خانے کا دروازہ توڑ ڈالیں گے کسی دن میرے ترک اور بربر بھائی تاریخ کی روایات کے امین بن کر آئیں گے اور مجھے یہ پیغام دیں گے کہ تم آزاد ہو کرناتا میں تمہارا گھر اجڑ چکا ہے لیکن الفجارا میں تمہاری راہ دیکھنے والے بہت موجود ہیں مصحف کچھ دیر سر پکڑ کر سوچتا رہا پھر اس نے سعاد کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ بیٹی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سعاد اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی سعاد مصحف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹی ہم کتنے بے بس ہیں میں اپنے دل کو یہ فریب دیا کرتا تھا کہ نصرانی صلح کے معاہدے کی پابندی کریں گے لیکن حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آقاؤں اور غلاموں کے درمیان کوئی معاہدہ پائیدار نہیں ہوتا ہماری بے چارگی کا یہ عالم ہے کہ ابو القاسم قتل ہو چکے ہیں تمہارا شوہر گرفتار ہو چکا ہے اور ہمیں کسی کے سامنے قاتلوں کا نام لیتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ صبر آزما ہوگا اس کے باوجود میں اس امید پر زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی یہ رات گزر جائے گی ابو الحسن اچانک تمہارے دروازے پر دستک دے گا اور تم اسے دیکھ کر یہ محسوس کرو گی کہ ہفتوں مہینوں یا برسوں کی تاریخ رات صرف ایک خواب تھی لیکن ہو سکتا ہے میں اس وقت کا انتظار نہ کر سکوں اس لیے میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابو الحسن واپس آ جائے تو تمہیں ایک دن کے لیے بھی یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس غلطی کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے جو مجھ سے سرزد ہوئی تھی افریقہ پہنچ کر تم یہ محسوس کرو گی کہ وہاں تمہارے لیے ایک معمولی جھونپڑا بھی اس قلعے کی نسبت زیادہ آرام دہ ہے تمہیں یہاں رہ کر اس آندھی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جس کے آثار دیکھ کر ہم نے غرناتا سے ہجرت کی تھی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لیکن تمہیں ہماری گناہوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے سعاد بظاہر بڑے انہماک سے گفتگو سن رہی تھی لیکن اس کے خیالات کہیں دور جا چکے تھے وہ تصور میں الحمرہ کا طباف کر رہی تھی ابو الحسن کے قید خانے کے دروازے توڑ رہی تھی اس کی رفاقت میں جہاز پر سوار ہو رہی تھی اور ساحل بربر سے آگے لق دق صحراؤں اور نخلستانوں کے مناظر دیکھ رہی تھی بیٹی مصب نے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا میری آخری غلطی یہ تھی کہ چند دن قبل تک تمہارے مستقبل کے متعلق میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا میں نے ابو القاسم کی موت کی خبر سننے سے قبل دشمن کے آئندہ عزائم کے متعلق کبھی نہ سوچا لیکن اب اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوں اور ابو الحسن واپس آ جائے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ سمندر عبور کرنے سے پہلے اطمینان کا سانس نہیں لوگی خالو جان آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی حکمت نہیں کر سکتی لیکن میں بھی آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اس کی آمد سے قبل آپ مجھے یہ گھر چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیں گے میں آخری دم تک اس کا انتظار کروں گی میں ہر صبح کے لیے یہ دعا کروں گی کہ وہ شام سے پہلے یہاں پہنچ جائے اور ہر شام قلعے کی ڈیہڑی کے برج پر اس کے لیے چراغ جلایا کروں گی تاکہ رات کی تاریکی میں وہ اپنی منزل دیکھ سکے پھر جب میری امیدوں کے چراغ بجھ جائیں گے تو میں زندہ رہنا پسند نہیں کروں گی اگر بے چارگی کی موت ہی میرا مقدر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کس جگہ دفن کیا جائے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا ابو الحسن حراست کے تیسرے روز رات کے وقت مسلح سواروں کے تنگ گھیرے میں گرناتا کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا ایک سوار نے آگے بڑھ کر پہرے داروں کو آواز دی انہوں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور شہر کا کوتوال اور دروازے کے محافظ دستے کا افسر جنہیں دو گھنٹے قبل ڈان لوئی اور اس کے ساتھیوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی ڈیوڑی سے باہر نکل آئے ڈون لوئی نے ہاتھ کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کوتوال سے مخاطب ہو کر کہا آپ قیدی کو قید خانے میں لے جائیں اور دروغہ کو میری طرف سے تاکید کر دیں کہ اسے دوسرے قیدیوں بالخصوص غرناتا کے مسلمان قیدیوں سے بالکل علیحدہ رکھا جائے ممکن ہے کہ اسے کوئی ایسی بات معلوم ہو جس کا انکشاف حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہو گورنر سے میری ملاقات کے بعد اس کے متعلق کوئی فیصلہ ہوگا ممکن ہے وہ اسے غرناطے سے کہیں دور بھیجنے کا فیصلہ کریں تاہم پہرے داروں کو اس کے متعلق بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر ابو الحسن ڈان لوئی کی گفتگو نہ سنتا تو بھی اسے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی گرفتار ہونے سے اب تک اس کے سامنے ایک ہی مسئلہ تھا کہ جنہیں بچانے کے لیے وہ ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے وہ کس حد تک محفوظ ہیں تھوڑی دیر بعد وہ قید خانے کی ایک تاریخ کوٹری میں پڑا اپنے حال اور مستقبل کے متعلق سوچ رہا تھا دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلنے کے بعد اس کے دل میں قید سے فرار کا خیال آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کرناتا میرا گھر ہے یہاں اب بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں جو مجھے پناہ دے سکتے ہیں اگر میں قید خانے سے نکل کر چند دن کسی جگہ چھپ کر رہ سکوں تو ممکن ہے کہ کسی دن الفجارہ پہنچنے کا موقع مل جائے لیکن پھر اچانک ایک اور خیال آیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئی نہیں نہیں وہ اپنے دل سے کہہ رہا تھا الفجارہ میں تمہارے گھر کی سلامتی کے لیے میرا یہاں رہنا ضروری ہے میرے فرار ہوتے ہی نسرانی تمہارے گھر کے ہر راستے پر پہرا بٹھا دیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ تمہارے گھر کی تلاشی لے چکے ہوں اور میری طرح تم سب کو کسی قید خانے میں پہنچا دیا ہو نہیں سواد میں تمہیں اپنے مصائب میں حصے دار نہیں بننے دوں گا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور اگر میرا مقدر یہی ہے کہ نسلانیوں کے قید خانے میں گمنامی کی موت مر جاؤں تو بھی میں تمہارے سر کا ایک ایک بال اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا وہ دوبارہ لیٹ گیا اور کچھ دیر آہستہ آہستہ سواد کا نام دہرانے کے بعد اسے نیند آ گئی پانچ دن اور گزر گئے پھر ایک صبح کوٹری کا دروازہ کھلا اور پہرے داروں کے ساتھ دو آہنگیر داخل ہوئے اور انہوں نے ابو الحسن کو فرش پر لٹا کر اس کے گلے میں آہنی توق اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھوڑی دیر بعد وہ ڈان لوئی اور داروغا کے سامنے ایک کشادہ کمرے میں کھڑا تھا داروغا نے کہا ہم نے ڈان لوئی کے حکم پر تم سے یہ رعایت کی ہے کہ تمہارا ماتھا نہیں داغا وہ اپنے غلاموں کی شکل مس کرنا پسند نہیں کرتے ان کا تم پر یہ احسان بھی ہے کہ تم موت کی سزا سے بچ گئے ہو ورنہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا ہو اور اس کو کسی چوراہے پر پھانسی نہ دے دی گئی ہو ڈان لوئی نے کہا مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ گیا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے گورنر کو قائل کیا ہے کہ تم نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے تلوار اٹھائی تھی انہوں نے تمہیں میرے سپرد کر دیا ہے اور میں تمہاری طرف سے اس بات کا پورا اطمینان چاہتا ہوں کہ تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے ابو الحسن نے جواب دیا میرے پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں آئینی توق دیکھ کر آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتا ڈان لوئی بولا یہ احتیاط اس لیے کی گئی ہے کہ غرناتا سے باہر تر و تازہ ہوا میں سانس لینے کے بعد اچانک تمہاری نیت نہ بدل جائے میں یہاں سے چند اور قیدیوں کے ساتھ تمہیں اپنی جاگیر میں کام کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں کل میری جاگیر کا منتظم یہاں پہنچ جائے گا اور اگلے دن تمہیں اس کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی اور جب ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے تو تمہارا توق اور بیڑیاں اتار دی جائیں گی پھر پانچ سال بعد تمہاری کارگزاری کا جائزہ لیا جائے گا اگر تم نے میری خواہشات کے مطابق کام کیا تو میں تمہیں آزاد کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا اس نے ابو الحسن کے چہرے کا بھرپور جائزہ لیا اور پھر کہنے لگا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تم شادی کے دن اپنی بیوی سے جدا ہوئے لیکن جب حالات سازگار ہوں گے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اسے بھی تمہارے پاس بلا لیا جائے لیکن فی الحال اسے زیادہ سے زیادہ یہ اطلاع دی جا سکتی ہے کہ تم زندہ ہو اور اس سے دوبارہ ملنے کی امید پر زندہ رہنا چاہتے ہو ابو الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ اس کے سینے پر آگ کے انگارے رکھ دیے گئے ہیں تاہم اس نے اپنا غم و غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں مگر جس خاتون کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہ شاید ایک غلام کی بیوی کہلانا پسند نہ کرے ڈان لوئی نے جواب دیا وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں اب تمہارے ماضی کے پرانے خوابوں کا اندرس ختم ہو چکا ہے اور ہم اس کے کھنڈروں پر اپنے مستقبل کا ہسپانیہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ چند سال بعد جب تم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لوگے تو تم یہ محسوس نہیں کرو گے کہ کے ماضی کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ بھی تھا اور یہی بات میں اس لڑکی کے متعلق بھی کہہ سکتا ہوں جو اپنا مستقبل تمہارے ساتھ وابستہ کر چکی ہے ابو الحسن کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا بلا آخر قید خانے کے داروغہ نے کہا نوجوان تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ڈان لوئی نے تمہاری جان بچائی ہے ابو الحسن کی خاموشی پر ڈان لوئی نے کہا اسے یہ سمجھنے میں ابھی کافی دن لگیں گے کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں اب یہ دو یا تین دن آپ کے پاس رہے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پر اس کے آرام کا خیال رکھیں ابو عامر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا جناب میرے لیے کیا حکم ہے میں قیدی کو یہاں پہنچاتے ہی واپس جانا چاہتا تھا لیکن آپ سے اجازت نہیں ملی تھی ڈان لوئی نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی بلنسیا لے چلوں اگر وہاں میرا علاقہ پسند آئے تو تم وہیں آباد ہو جاؤ مجھے گھریلو کام کاج اور غلاموں کی دیکھ بھال کے لیے اچھے نوکروں اور ہوشیار جاسوسوں کی ضرورت ہے لیکن جناب ابو عامر نے مسترب ہو کر کہا میری بیوی بچے ہیں اور میں ان سے مل کر بھی نہیں آیا میرے آقا نے اچانک یہ حکم دیا تھا کہ میں غرناتا تک آپ کی رفاقت میں سفر کرنے پر تیار ہو جاؤں حارث کو یہ اطلاع مل جائے گی کہ میں نے تمہیں روک لیا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے تم میرے پاس رہو اور جب تمہیں یہ اطمینان ہو جائے کہ میں کام کے آدمیوں کو تمہارے آقا کی نسبت زیادہ صلاح دے سکتا ہوں تو تم واپس جا کر اپنی بیوی بچوں کو لے آنا اور میری جاگیر میں آباد ہو جانا ہو سکتا ہے کسی دن تم میرے غلاموں کے نگہبان بن جاؤ اور چند سال میں ایک دولت مند آدمی کہلاؤ ہو سکتا ہے اسے تم ہسپانیہ سے زیادہ پسند کرو وہاں کسی گورنر یا جاگیردار کے کارندے کو زمین کا مالک بنتے دیر نہیں لگتی ابو عامر نے کہا جناب میں آپ کے حکم عدولی نہیں کر سکتا میں بلنسیا تک ابو الحسن کے ساتھ چلوں گا لیکن اس بات کا فیصلہ میں اپنے گھر واپس جا کر ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں کہاں آباد ہونا چاہیے بہت اچھا میں دو ماہ تک وہاں پہنچوں گا اور تمہیں معقول معاوضہ دے کر رخصت کیا جائے گا میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہیں واپسی پر کوئی جہاز مل جائے اور تم مالکا تک آرام سے سفر کرو میں نے سنا تھا کہ تم ایک باورچی بھی ہو میری بیوی کو جنوب کے کھانے بہت پسند ہیں اگر تم ایک اچھے باورچی ثابت ہوئے تو تمہیں زیادہ معاوضہ ملے گا فرصت کے اوقات میں تم میرے غلاموں سے میل جول رکھو گے اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ کوئی غلام بھاگنا چاہتا ہے تو فوراً خبردار کرو اور دیکھو اگر بلنسیا میں قیام کے دوران تم نے ابو الحسن کو ہمارے پرامن غلام رہنے پر رضامند کر لیا تو یہ بھی ایک خدمت ہوگی تمہیں اس سے بلا روک ٹوک ملنے کی اجازت ہوگی میں نے اسے دیکھتے ہی یہ محسوس کیا تھا کہ نئی دنیا میں میرے لیے وہ ایک کارآمد آدمی بن سکتا ہے جناب میں دل و جان سے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا ابو عامر کمرے سے باہر نکل گیا تو ڈان لوئی قید خانے کے دروغہ سے مخاطب ہوا میرا تجربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف عیسائی جاسوسوں کے بجائے ان کے اپنے غداروں سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے یہ آدمی الفجارہ میں ابو عبداللہ کا غلام اور ہمارا جاسوس تھا ابو عبداللہ افریقہ چلا گیا تو اس کی جاسوسی کا دائرہ پہلے کی نسبت وسیع ہو گیا ابو الحسن کی گرفتاری اسی کی کارگزاری کا نتیجہ ہے اگر ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے رکھنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں تم دیکھو گے کہ کچھ عرصے ہمارے پاس رہنے کے بعد یہ حکومت کا زیادہ وفادار بن جائے گا اور تیسرے دن آٹھ قیدی اور ان کے پانچ محافظ ڈان لوئی کی جاگیر کے منتظم برنینڈو کی رہنمائی میں بلنسیا کا رخ کر رہے تھے برنینڈو اور ابو عامر گھوڑے پر سوار تھے اور انہیں آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتا دیکھ کر نصرانی سپاہیوں کو اس بات سے سخت تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ ایک مسلمان سے ایک معزز مہمان کا سا سلوک کیا جا رہا ہے ابو الحسن کبھی کبھی اس کی طرف دیکھتا اور حقارت سے منہ دوسری طرف پھر لیتا قیدیوں کے محافظ میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں بھاری کوڑا تھا اور اسے کسی قیدی پر زور آزمائی کے لیے صرف کسی بہانے کی ضرورت ہوتی تھی ابو الحسن سے جدائی کے بعد سواد کی زندگی کی اداس گھڑیاں دنوں اور مہینوں میں تبدیل ہو رہی تھی اور ابو الحسن کی تصویر جو ابتدائی ایام سے ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہا کرتی تھی بتدریج وقت کے دھندلکوں میں گم ہو رہی تھی تاہم وہ زندہ تھی اور زندہ رہنا چاہتی تھی حارث کے متعلق اس کے شبہات یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے لیکن وہ مصحف کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بجائے اس بات پر زور دیا کرتی تھی کہ فی الحال آپ کو حارث کے ساتھ رسمی تعلقات قائم رکھنے چاہیے اور کسی بات سے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو اس کی ریاکاری کا علم ہے حارث ہر دوسرے تیسرے روز اس کے ہاں آتا اور انہیں ابو الحسن اور ابو القاسم کے متعلق تسلی دینے کی کوشش کرتا اور اگر وہ چند دن نہ آتا تو سعاد کے اصرار پر مصب بذات خود حارث کے پاس چلا جاتا مصب کے دوستانہ طرز عمل سے حارث کو اطمینان ہو چکا تھا کہ ابو الحسن کی گرفتاری پر اس کے متعلق جو شکوک پیدا ہوئے تھے وہ دور ہو چکے ہیں لیکن کبھی کبھی ابو القاسم کے بارے میں اس کی خاموشی اسے پریشان کر دیتی تھی چنانچہ وہ اس قسم کے سوالات پوچھا کرتا تھا مصب تمہیں ابو القاسم کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی وہ کب تشریف لائیں گے اور مصب اسے ٹالنے کی کوشش کرتا مجھے انہوں نے اپنی خیریت کے متعلق بھی اطلاع نہیں دی اگر وہ غرناتا میں ہوتے تو ہماری خبر ضرور لیتے میرے خیال میں انہیں کسی ضروری کام کے لیے اللہ بلا لیا گیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہم مہم پر ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہوں ہاں بھائی وہ بڑے آدمی ہیں اور غرناتا کے گورنر کو بھی ان کی مصروفیت کا علم نہیں ہو سکتا لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگ ان کی طویل غیر حاضری کے متعلق کیا سوچتے ہوں گے میرے خیال میں اتنے بڑے آدمی کا اچانک لاپتا ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں خدا کرے میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہو لیکن کبھی کبھی مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ابو القاسم کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آئے اور حکومت کو خبر نہ ہو بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت انہیں ظاہر کرنا پسند نہیں کرتی فرض کرو کہ وہ غرناتا اور الفجارا کے درمیان باغیوں کی کسی جماعت کے ہتھے چڑھ گئے ہوں اور کسی سرفرے نے انہیں قتل کر دیا ہو مصب اچانک یہ محسوس کرتا کہ وہ اس کے لیے پھندا تیار کر رہا ہے اور وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کے باغی ابو القاسم کو قتل کر دے اور حکومت کی فوج اور پولیس حرکت میں نہ آئے الفجارہ کے لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی باغی نے ابو القاسم پر حملہ کیا تو انہیں کس تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا حارث اور مصحف کے درمیان اس قسم کی گفتگو کئی بار ہو چکی تھی حارث جب بھی اسے کریدنے کے لیے ابو القاسم کا ذکر چھیڑتا تو اس کا مدافعانہ شعور جاگ اٹھتا چنانچہ حارث کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ وہ ابو القاسم کے انجام سے بے خبر ہے ابو الحسن کی گرفتاری کے چھ ماہ بعد مصحف دوسری مرتبہ گرناتا گیا تھا اور چند ہفتے قیام کے بعد واپس آتے ہی اس نے حارث کو بتایا کہ مجھے ابو الحسن کا کوئی سراغ نہیں ملا میں یہ بھی معلوم نہیں کر سکا کہ ڈان لوئی کہاں ہے میں نے بڑی مشکل سے گورنر تک رسائی حاصل کی تھی لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ ڈان لوئی پولیس کے ایک اہم عہدے پر فائز ہو چکا ہے اور تلیتلا تلا میں بادشاہ اور ملکہ کے علاوہ حکومت کے چند بڑے عہدے داروں کے سوا کسی کو اس کی خفیہ سرگرمیوں کا علم نہیں تاہم جب وہ دورے پر غرناتا آئے گا تو میں ابو الحسن کے متعلق اس سے پوچھنے کی کوشش کروں گا ابو القاسم نے بھی ابھی تک اپنی بیوی کو کوئی اطلاع نہیں دی اور غرناتا کا گورنر اس کے متعلق بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کسی خفیہ مہم پر گیا ہوا ہے میں ابوالقاسم کی بیوی کے اسرار پر تلا تلا بھی گیا تھا لیکن بادشاہ اور ملکہ نے ملاقات کے لیے میری درخواست قبول نہیں کی حارث نے پوچھا تم نے اپنی درخواست میں یہ لکھا تھا کہ تم ابوالقاسم کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو ہاں اور مجھے یہ جواب ملا کہ تمہیں ابو القاسم کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ کسی خفیہ مہم پر گیا ہوا ہے اور اپنا کام ختم کرتے ہی گھر پہنچ جائے گا مصب نے مطمئن ہو کر کہا اب کم از کم اس کے متعلق تو تمہارے خدشات دور ہو جانے چاہیے مجھے ان کے متعلق کوئی خدشہ نہیں میں صرف ان کی بیوی کی دلجوئی کے لیے وہاں گیا تھا لیکن اب حالت یہ ہے کہ الفجارہ کے لوگ بھی اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کیسی باتیں یہی کہ وہ کہاں ہے اور اس نے اپنے متعلق کوئی اطلاع کیوں نہیں بھیجی الفجارہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ غرناتا میں بھی نہیں ہے تم ان سے یہ کہہ سکتے ہو کہ فی الحال یہ ایک راز ہے لیکن جب وقت آئے گا تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا لوگ تمہیں ابو الحسن کے متعلق تو پریشان نہیں کرتے مصب نے جواب دیا ابو الحسن کے متعلق آپ سواد اور اس کی خالہ کے اضطراب کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سے میں نے اس کے متعلق اس لیے کبھی نہیں پوچھا کہ اگر کوئی اچھی خبر ہوتی تو آپ ہمیں بتا دیتے لیکن ہماری طرح آپ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ وہ کسی قید خانے میں ہے اور اس کی رہائی یا موت ڈان لوئی کے ہاتھ میں ہے حارث نے کہا میں آپ کو پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ ڈان لوئی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا لیکن اس کی رہنمائی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ حکومت اسے کس حد تک بے گناہ سمجھتی ہے مصب نے کہا آپ گرناتا کے ہر قید خانے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابو الحسن کس حال میں ہے حارث نے جواب دیا آپ گرناتا سے ہو آئے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں میرا خیال ہے کہ گورنر نے اسے خطرناک سمجھ کر قید خانے میں رکھنے کے بجائے غرناتا سے باہر کسی قلعے میں بھیج دیا ہے اور ممکن ہے کہ ڈان لوئی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے بہر صورت میں اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالے بغیر اس کی تلاش جاری رکھوں گا ابو عامر کی بیوی دھوپ میں ادنی دری پر بیٹھی ریشمی کپڑا کاڑھ رہی تھی اس کا دو سالہ بچہ اس کے قریب لیٹا ہوا تھا اس کا نام امارا تھا اور اس کا سرخ و سفید چہرہ کوہستان کے جفاکش باشندوں کی تندرستی اور توانائی کا آئینہ دار تھا اچانک گاؤں کی ایک لڑکی امارا کے دوسرے لڑکے کو اٹھائے سہن میں داخل ہوئی اور اس نے کہا ایک عورت آپ سے ملنے آئی ہے خالہ وہ بہت خوبصورت ہے میں نے پہلے اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا وہ کسی بڑے گھر کی معلوم ہوتی ہے امارا نے کہا بیٹی وہ مونڈا اٹھا کر یہاں رکھ دو لڑکی بچے کو نیچے اتار کر مونڈا اٹھا لئی باہر سے کسی نے نیم وا دروازے سے دستک دیتے ہوئے کہا بہن امارا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے امارا اٹھ کر ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی اور اسے مونڈے پر بٹھانے کے بعد اس کے قدموں میں چٹائی پر بیٹھ گئی نوارد نے کہا میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں امارن نے گاؤں کی لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ سہن سے باہر نکل گئی اس نے اٹھ کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور واپس آ کر مہمان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی اب ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں آپ کہاں سے آئی ہیں نوارد نے اپنے چہرے سے اوڑھنی ذرا اوپر کرتے ہوئے کہا میرا نام سعاد ہے مصب میرے خالو ہیں میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ ابو عامر میرے شوہر کا دوست تھا شاید اس نے آپ سے کبھی ابو الحسن کا ذکر کیا ہو مجھ سے اس نے کبھی اس نام کے کسی دوست کا ذکر نہیں کیا ویسے بھی وہ مجھ سے اپنے کسی دوست یا دشمن کا ذکر نہیں کرتا سعاد نے قدر توقف کے بعد کہا میرا شوہر ہماری شادی کے دن غائب ہو گیا تھا حارث اسے گرفتار کر کے گلے میں لے گیا تھا اور وہاں سے اسے ایک نصرانی حاکم نے کہیں اور بھیج دیا تھا میں نے ایک نوکر کو ابو عامر کا پتہ لگانے بھیجا تھا لیکن وہ یہ اطلاع لایا کہ وہ بھی لاپتا ہے میں اپنے نوکر کو ہر ہفتے ایک یا دو بار ابو عامر کا پتہ لگانے بھیجا کرتی تھی اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے اور میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ شاید اس نے آپ کو ابو الحسن کے متعلق کچھ بتایا ہو امارا کچھ دیر غور سے سواد کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کہا دیکھیے آپ کا میرے گھر آنا کوئی معمولی بات نہیں میں اپنے خاوند سے پوچھوں گی لیکن مجھے اندیشہ ہے یہ اگر کوئی راز کی بات ہوئی تو وہ مجھے نہیں بتائے گا اس معاملے میں وہ بہت سخت ہے وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے لیکن مجھے یہ تک بتا کر نہیں گیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کب آئے گا اب وہ میرے لیے کئی تحائف لایا ہے وہ ان بچوں کے لیے بھی ریشمی کپڑے لے کر آیا ہے لیکن اس بات کا اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا کہ چھ سات مہینے کس کس شہر کی خاک چھانتا رہا ہے لیکن آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں اسے ہر ممکن طریقے سے مجبور کروں گی اور یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر اسے آپ کے شوہر کے متعلق کسی بات کا علم ہوا تو آپ کو اطلاع مل جائے گی اگر تم اجازت دو تو میرا نوکر تمہارے پاس آئے گا لیکن گاؤں کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ابو الحسن کے متعلق پریشان ہیں امارا نے کہا گاؤں کے لوگوں کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے سعاد نے کہا اگر تمہارا شوہر بھی یہ محسوس کرے کہ ابو الحسن کی جائے قیام یا قید خانے کے متعلق بتانے میں اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو میں بھی تم سے اصرار نہیں کروں گی میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں اس کی آواز بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنسو امن ڈائے امارا بھی آپ دیدہ ہو گئی اور بولی میری بہن مجھے یقین ہے کہ میں یہ بات اس سے معلوم کر سکوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ خود تمہارے پاس آؤں گی سعاد نے پوچھا تم نے غرناتا سے اس کے ساتھ ہجرت کی تھی نہیں میں یہیں پیدا ہوئی تھی یہ میرے باپ کا مکان ہے ہمارے گاؤں کا ایک آدمی کرناتا میں بادشاہ کا ملازم تھا اور میرے شوہر کے ساتھ کام کرتا تھا ہمارے رشتے کے لیے اس نے میرے باپ پر زور دیا تھا سواد نے باری باری امارا کے بچوں کو اٹھا کر پیار کیا اور ان کے ہاتھ پر سونے کا ایک ایک سکہ تھماتے ہوئے کہا بہن اب میں جاتی ہوں تم اپنے شوہر کو یہ شک نہ ہونے دو کہ ہم اس پر کوئی شبہ کرتے ہیں اور تم جب چاہو ہمارے گھر آ سکتی ہو تھوڑی دیر بعد سواد گاؤں سے باہر نکلی تو ابو یعقوب اس کا انتظار کر رہا تھا تیسرے روز امارا اس کے گھر آئی اس نے سواد کو یہ بتایا کہ جب ابو عامر نے ابو الحسن کو آخری بار دیکھا تھا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اب اسے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اس کا خیال ہے کہ ڈان لوئی نے اسے غرناتا سے دور کسی جگہ بھیج دیا ہے اس کے بعد دن ہفتوں مہینوں اور برسوں میں تبدیل ہوتے گئے غرناتا کے متعلق تشویشناک خبریں آنے لگی مصب اور اس کی بیوی نے کئی بار ہجرت کا ارادہ کیا لیکن سواد ہر بار یہ کہتی آپ جائیں میں اس کا انتظار کروں گی گرد و پیش کے حالات نے سواد کو ظاہری سہاروں سے بے نیاز کر دیا تھا لیکن جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ تنہا نہیں ہے